حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جریر کی روایت میں اضافہ ہے لیکن زبید نے کہا کہ ابراہیم بن سوید کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر والكفر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب فی القبر اور جب صبح ہوتی تو بھی اسی طرح کہا کرتے تھے اسبحنا واسبح الملک للہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اس روایت کو شعبہ نے بواسطہ سلمہ بن کوہیل ابراہیم بن سوید سے روایت کیا تو اس میں من سوء الکبر کہا ہے اور سوء الکفر کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار اکہتر